ابن شہاب کے بھتیجے صالح اور معمر سب نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ننانوے